کے بارے میں کیا حکم ہے امام ابو حلیفہ رحمت اللہ علیہ کے علاوہ بچیا ایما کے نزدیک کیا سوٹ ہے اب استفار غلام بنا لینا من احسان کر کے چھوڑ دینا پیدا ادیا یعنی مالی کی مان لے کر کے چھوڑنا لیکن امام ابو حنیفہ ریپا اللہ علیہ کے نزدیک آخری جو صورتیں من اور بدا یہ منسوخ اب تو اس سے اور استفاد نہیں باقی جبکہ دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قتل جو ہے منسوخ پیدا سلسل سال اٹھوں المشرقی جب حربت والے مہینے ختم ہو جائے تو مشرقین کو قتل کرو ہاں۔ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے سورہ محمد کی آئے پائما منن کارو اور کتاب لیکن امام صاحب اس کے برعکس کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بال منڈل فلان یہ پہلے کا ہے اور بعد میں سورہ بارات کی آئے وقت المشکین ہے تو وجہ تم نہ زیادہ سورہ بہار کی آیت کو کل ہے تو وجہ تم یہ ناسک ہے اب من اور بہت پھر امام اور سارے کے درمیان اختلاف ہے امام صاحب کے نزدیک ہاں، تو یہ ہے کہ مالی ہو یا قیدی کے بدلے میں مال کے بدلے میں کافی کو چھوڑنا ہو یا مسلمان قیدی کے بدلے میں چھوڑنا ہو وہ دونوں سوچوں سے منع کرتے ہیں لیکن صاحب یہ کہتے ہیں کہ پداول بل اصیر پداول اصیم بل اصیر یعنی مسلمان کوئی مسلمان کے پاس کی قید میں ہو اس کے بدلے میں کافی قیدی کو چھوڑ دینا یہ ضرور ہے حضرت انس فرماتے ہیں یہ قصہ اس وقت کا ہے جب آپ مقام خدیا میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ آئل مکہ میں سے اسی آدمی ندی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کے پاس پل کی نماز کے وقت دیوالے کرنے سے اتر آئے مکہ سے مطلب چاروں طرف حدود کے حرم کے حدود ہیں نا ادھر یہاں سے شروع ہوتا ہے ادھر یہاں سے شروع ہوتا ہے لیکن جو سب سے زیادہ قریب ہے وہ مقام تنقید سب سے زیادہ قریب یہ مکہ سے کوئی تین تقریباً تین میل کے فاصلے پر وہاں پر میں دو پہاڑیاں ہیں ایک پہاڑی کا نام جبل نائی اور دوسرے پہاڑی کا نام جبل نائم دونوں کے درمیان جو وادی ہے اس وادی کا نام وادی نعمان ہے وادی نعمان ہے ایک پہاڑی کا نام جو ہے نائم اور دوسرے کا جبل نائن اور دونوں کے درمیان جو وادی ہے ان کا نام وادی نعمان اور اب جگہ کو تربیت کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر مغنی حضرت آئے کر سکیتا رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بھائی عبد الرحمان ابن بکر کے ساتھ عمرہ کے لیے بھیجا تھا تو ان سے یہ کہا تھا عبد الرحمان سے کہ عائشہ کو مقابلے کا نیم سے احرام بنوانا چنانچہ اب ان جگہ پر چونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہیں سے عمرے کا احرام باندھا تھا تو وہاں ایک مسجد بنا دی گئی ہے بہت بڑی توسیع بھی ہو گئی ہے جس کو مسجد عائشہ کہتے ہیں جو آدمی لوگ مکہ پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد وہاں عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو باقاعدہ سواریاں چلاتے رہتے ہیں مسجد آئے مسجد مسجدیں اور لوگ بس اٹھتے ہوتے جاتے ہیں وہاں ایپ دو نماز پڑھتے ہیں اور اگر کر کرتے وہی چلے آتے ہیں تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ آئل مکہ مکہ والوں کے اسی آدمی نماز پر کے وقت تعلیم کی پہاڑیوں سے اتر آئے نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کے پاس لیا تاکہ وہ ان کو کن کو نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو قتل کر آخر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالامن سلمن سلمن کہ ان کے پتے کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں لام کا پتہ بھی ہے سالمن لام کا سکون بھی ہے سلمن اور سین کا کترا بھی ہے سین کا کترا ہونے کی صورت میں لام کا صرف سکون ہے سلمن سل کے نام سولہ ہے لیکن یہاں سولہ وغیرہ کچھ نہیں ہوئی تھی اصل بات یہ ہے کہ وہ جیسے آئے تو وہ گھر گئے صحابہ کے نظر میں آ گئے اب وہ بے بس ہو گئے تو انہوں کو تو خود اپنے آپ کو سپرد کر دیا سرنڈر ہو گئے تو لڑائی کی اور مراوت کی نوبت نہیں آئی اس وجہ سے ایک طرح سے وہ انہوں نے سلا کر لی تو پکڑ لیا ان کو گرفتار کر لیا ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی سے اب تک لگائیے یہ ترجمہ کرو آسانی سے مغرب مزاحمت کے پھر ان کو آزاد کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا بل اللہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نہیں فرمائی دیکھی کپ آئے جی ہوں آن کو آئی جی ہوں آج ہوں وہ مقابلے ہو جائے جہاں آپ پھیلے ہوئے تھے اسی کو بدل مکہ کہا اور ہاں وہ اللہ جس نے روکا آپ کے ہاتھوں کو ہاں ان کے ہاتھوں کو تم سے کہ تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے تمہیں ان سے بچایا اور انہیں تم سے بچا کیا یعنی لڑائی نہیں تھی یہ مقام مزہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے سرد عمل کی ایک طرح سے تعریف فرمائی کہ اچھا ہوا کہ آپ نے ان کے ساتھ کوئی مزاحمت نہیں کی ان کو کوئی سزا نہیں دی ان سے کوئی مال وغیرہ نہیں لیا اور ان پر احسان کیا ان کو آزاد کر دیا چھوڑ دیا کیوں حالات ہی ایسے کہ اگر آپ چھوڑتے نا بلکہ چھیڑتے تو بات لمبی ہو جاتی اس وقت کے حالات کا یہی تقاضا تھا کہ درگزر سے کام لیا جائے تو بس جب تو بات سے تعلق ہو گیا کہ بغیر کچھ لے دے ان پر احسان کیا ان کو چھوڑ دیا پڑے گا وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن سهري محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاسارى بدر لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء اثنا لا تلقهم له. محمد جب بدر کے اندر پاک کے ستر آدمی قید کر لیے گئے تو یہ محمد ابن زبیر ابن ہاں محمد ابن زبیر اپنے باپ زبیر ابن مدین کے بارے میں جی یہ زبیر ابن مدین ایمان نہیں لائے اور مدینہ گئے تھے آپ سے قیدیوں کی رہائی کے سلسلے میں سفارش کرنے کے لیے ایمان نہیں لائے تھے مدینہ گئے تھے ان مشرق قیدیوں کی رہائی کے سلسلے میں سفارش کرنے کے لیے تو آپ نے جو سفارش تو کی ان کے رات یہ فرمایا کہ اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا اور وہ آ کر کے ان کے لیے ان خلیفوں کے لیے سفارش کرتا تو میں ان کو چھوڑ دیتا اور یہ کیوں کہا کہ اگر تمہارا باپ سفارش کرتا تو میں چھوڑ دیتا زبیر ابن مسیم کے باپ کو مسیم جتنے آدمی اصل یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر مسیم ابن نے کا ایک احسان مان دیتے اور چاہتے تھے کہ موقع ملے تو اس احسان کا بدلا چکا ہو وہ احسان کیا کیا تھا کہ جب آپ کاج سے واپس آ رہے تھے اور راستے میں مشرقین آپ کو جو ہے ٹور مشرقین آپ پر ٹور پڑے تھے تو اس وقت اگر کہ یہ مسلمان نہیں تھے مطمئن عجیب انہوں نے آپ کو مشرقین سے بچایا تھا آپ کو اس کے سے بتایا تھا اور اپنے یہاں فلاح ہوئی احسان کا بدلا آپ چکانا چاہتے تھے تو محمد ابن زبیر ابن مقیم اپنے باپ زبیر ابن مقیم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بند کے سیلوں کے بعد متعلق فرمایا تھا کہ لوکانہ متعلق موقع اندیم ہے کہا بن گئے سے کو اگر تمہارا باپ مقیم ابن آدمی زندہ ہوتا پھر ان بدبوداروں کے بارے میں یہ لائن رکھنا جمع ہے نتیم کی جیسے زمین کی جمع لمنا زمین کی جمع لمنا ایسے نتیم کی جمع نتنا بدبودار نجس کی ان نمک مشکل کو نہ ہو سمجھے اس وجہ سے ان کو بدبودار کہا اگر مقیم مسلم زندہ ہو گئے پھر وہ مجھ سے ان بدبوداروں اور ان ناپاک لوگوں کے بارے میں کلام کر کے لاحق اللہ دونوں لوگ تو میں ان کی وجہ سے ان لوگوں کو رہا کروں ہاں؟ وہ تو مر گئے نہ را بتیں گی نہ مسلم آئیں گے زندہ ہو کر کے اور نہ ان کو رہا کیا جائے گا یہ تو محض زبیر ابن مسلم کا دل خوش کرنے کے لیے اور اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے کہ آپ کا میرے والد کے سلسلے میں آپ کے دل میں احترام ہے سمجھ گئے اسیر وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا ابو نوح قال اخبرنا عكرمه بن عمار قال حدثنا سماق الحنفي قال حدثني ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم انه قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر فاخذ يعني النبي صلى الله عليه وسلم الفداء انزل الله عز وجل ما كان للنبي أن يكون له وصل حتى يسكن في الأرض إلى قوله لمسكم بما قلتم من البدع ثم أحل لهم الغنائم قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اسم أبي نوح فقال هشم تسمع باسمه اسمه شنيع قال أبو داود اسمه قراد والصحيح عبد الرحمن بن غزوان Oh, دو روکتے ہیں مال اور ان کے مال کے بدلے میں قیدی کو چھوڑنا اور اپنے کسی قیدی کے بدلے میں کسی قیدی کو چھوڑنا تو حضرت ابن پاک فرماتے ہیں کہ ان سے عمر ابن انداز لگایا گیا کہتے ہیں کہ لمبا کارت یوم بدل جب بند کر د آخالا وسلم پتا ہاں جب کا دوں گا جس میں اس کے ستر آدمی قید کر کے لائے گئے تو نبی علیہ کرام نے پھر لیا یعنی اس مسکین کو چھوڑنے کے بدلے میں مان لیا اور انہیں چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آلچنا بھی فرمائی کہ ماں کا نبی دن لوگ اثرات ہر تالیس منٹر کسی ندی کے شاہ شام میں اس کے پاس قیدی ہوں قیدی رہ جائے یہاں تک کہ وہ زمین میں خون بائے یا یعنی قیدیوں کو قتل کرے لمک کروں بیما اخرت بیما ہے لوگا کتابوں لمک کروں بیما اخرت آتا تم کو اس چڑے کی وجہ سے اس چڑیا کے لینے کی وجہ سے جو تم نے لیا سب آزاد پہنچتا یہ تھی اصل میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی بدل نے پہلے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھائی انہیں کیا کیا جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں قدر کیا جائے اور آپ علی کہتا ہے تو اپنے بھائی عقیل اکیلنے تاریخ کو قتل کر اور میں اپنے فلاں عزیز کو قتل کروں دوسرے بات کے لیے یہ رائے حضرت عبداللہ بن روحا کی بھی یہی رائے آپ نے دوسری مرتبہ پوچھا کہ سوچ کے بتاؤ پھر اگر کمار ہی بولے کہ انہیں بدل کر دیا جائے ہستم جہاں پار اسی پھر پوچھا میں اسی طرح پوچھتا دوں تب ہم بدل کے لائف آ رہا بولے کہ مناسب یہ ہے کہ مان لے کر کے انہیں چھوڑ دیا جائے جس سے اس مال سے آئندہ ہمیں جہاد کی تیاری کا موقع ملے گا کیونکہ آپ کا بھی تھا تو کسی پر آپ نے عمل کیا اور مال لے کر کے ان قیدیوں کو چھوڑا اس کے بعد آئے آیا جاتی لولا کتاب لائی لمک تک دوران کے قابو میں نے لائیے نمسوں سبا کا نمست ہاں میں حافظ نہیں ہوں چھوٹی چھوٹی آدمی بنا لیتا ہوں آپ کو بچاؤ میں میری بند چلی گئی تو آپ کو فرما ہے یہ آئے اور یہ کہا کہ مجھے بہت عذاب دکھایا گیا تمہارے ساتھیوں پر تو اس کے جیسے لینے کی وجہ اور اللہ کا فضل نہ ہوتا اب اگر عذاب نازل ہوتا تو عمر کے علاوہ کوئی نہ بچتا ایک روایت میں عبداللہ بن روا کا بھی نام لیا کہ ان کے علاوہ کوئی نہ بچتا کیونکہ ان کی بھی یہ رائے تھی کہ قتل کیا جائے تو کیا نہ کیا جائے اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہاں پیدا ہوتا ہے ظاہر میں پیدا ہوتا ہے کیا کہ اگر فضیا لینا جائز نہیں ہے تو پھر مال غنیمت بھی نہیں لینا چاہیے کہ یہ تو وہ فضیا پیوں کپا مال ہے غنیمت بھی تو کپا ہی مال تو اس صبح کو دور کرنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ تم آل ڈالا ہوں آئے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اب مال غنیمت کو ہٹایا سویا ہے کیا بولتے آئی اس کا نام جا کیا کرو اس کا نام اچھا کیا آرا اس نام ہے کنیا گرو کا نام کراگ اور آراد کہتے ہیں کیچڑی آراد کہتے ہیں کیچڑی جیسے آدمی کے سر میں جوئیں پڑ جاتی ہیں تو ایسے جانوروں کے بڑے جانوروں کے موٹے موٹے کیڑے سے ہوتے ہیں ایسے اونٹ کے بھی جو ہے وہ موٹے موٹے سے کیڑے جو ہے وہ چپکے رہتے ہیں سے چیچڑی کہتے ہیں وقت ہی عبد الرحمان جو اسلام اور صحیح کیا ہے کہ ان کا نام عبد الرحمان ابل ازوان ہے یہ کسی سے چمکے ہوں گے لوگوں نے کہا کر کے ہر ان سے چمکا رہتا ہے کہ وہ چڑی کی طرح تو کہہ دیا ہوگا تھا عبد الرحمان ابن اضوان پڑھے وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك عيسي وقال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا شعبة بن أبي الأنبس في أبي يعني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في داي أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے بدر کے دن کافروں کا بدیا چار سو درہم قرار دیا تھا آئل یہ کمرہ کو پار بند کے دن کافی پائےوں کا پکلا چار سو گرام کرا دیا تھا لیکن یہ کوئی کمپلسری نہیں سیرت کی کتابیں پڑھ گیا تو آپ کو معلوم ہوگا اس سے کے کسی سے تین سو لے لیا کسی ہر پیدی کی مالی حیثیت کو دیکھ کر معاملہ کیا گیا دو سو لے لیا سعودی لے لیا اور یہاں گرام پہ اس سے زیادہ لینا بھی سیرت کی کتابوں کے اندر مجبور ہے سمجھ گئے اور اس کے پاس کچھ بھی لینا نہیں کچھ بھی نہیں جانا پولیس والے جو ہے تو کر کے کچھ ڈائریک اگر گاؤں کا کچھ اچھا بھی ہی پلاتا ہے تو اگر کسی کسی کے پاس لینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تو مدینہ کے دس لڑکے اس کے حوالے کر دیں کہ انہیں لکھنا سکھا دیں وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن نقيل يقال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبي عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه أنها قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسرائهم بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال وبعثت وبعثت في قلادة لها كانت عند خديجة فدخلتها بها على أبي العاص قالت لما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم شديده وقال ان رايتم ان تطلقوا لها سيرها فتردوا عليها الذي لها وقالوا نعم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى عليه وقال بعده ان يخلي ان يخلي السبيل زينب اليه وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثه ورجلا من الانصار فقال اتونا ببطن ابي حتى تمركما زينب فتسحبها فتسحبها حتى تاتي بها میں نے اس سے پہلے بتلایا ہے کہ ابتدان مسلمان اور کا مسلم مرد کے ساتھ نکاح جائز تھا اور ہجرت کے بعد تقریباً چار سال تک یہ جائز رہا ہے اس کے بعد آیت نازل ہوئی لاؤں نا اللہ سب جا کر کے حرمت مت سے یہ اب آپ اتنے رضی یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی کہنا کے بھانجے دیتی کیا جب اس وقت جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ہوتے ہوئے ابو جاہد کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا تھا تو اس وقت آپ نے ابو راسم رضی کی تعریف فرمائی تھی ایک تو اس وجہ سے سمجھ گئی کہ مشقین کے اقرار اور دباؤ کے باوجود انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم اپنی بیٹی پر نہیں چھوڑیں گے اور دوسرے یہ کہ جب وہ بدن میں قیدی بنا لیے گئے تھے اور پڈیا کے بدلے جو ہے سب کو رہا کیا جا رہا تھا تو حضرت زینب سے جو پیڈیا کے لیے مال ان کا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ اپنا ہار جو ان کی ماں نے ان کو دیا تھا وہ بھیجا تھا اور جب آپ نے دیکھا تو حضرت ادیا کی یاد آئی اور صحابہ سے اجازت ہاتھ یہاں لوٹا دو اور ایک کو رہا کر دو صحابہ سے مندر ایسی لیکن آپ نے یہ لیا تھا کہ جاتے ہی زینب کو یہاں بھیج کے بغیر کافی کے انہوں نے سے زینب کو مدینہ روانہ کیا اور چار سال یا چھ سال کے بعد خود بھی ایمان لا کر کے مدینہ ہیرے رکھا ہے حضرت فرماتی ہے جب مکہ والوں نے اپنے قیدیوں کی رہائی کے سلسلے میں ماں بھیجا تو حضرت زینب نے اپنے شوہر ابو ابن ان کی رہائی کے سلسلے میں مال بھیجا وہ بات کا دیا کہ مال کے اندر اپنا وہ ہار بھی بھیجا جو ان کی ماں حضرت خدیجہ کے پاس تھا اب خالت ہار بھی پہنا کر جس دیا جس کے ساتھ یعنی جس ہاتھ کو پہنا کر کہا آلہ علی حضرت خدیجہ نے زینب کو ان کے شوہر اولاد کے پاس پہنچایا کال حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ لما آہا رسول اللہ کا سلم رکھ کا رہا کدن شدید جب اس ہار کو اللہ کے رسول کا آن نے دیکھا تو آپ پر شدید رقت رہی ہوئی جو کہ حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی اور صحابہ سے فرمایا ان رائے خود لکھو نیلیہ خود لکھو رہا ادیلا بکر علیہ اللہ اگر مناسب سمجھو کہ زینب کے قیدی کو رہا کر دو اور کا وہ ہار جو اور وہ ہار جو اس کا ہے اسی کو لوٹا دو کہاں نہ ہے میں دو تو اچھا ہوگا بتا ہونا صاحبہ نے کہاں بالکل یاد ہو اور اللہ کے رسول کا اصل میں راجی کو شک ہو گیا کیا یہاں کیا حامی روایت کیا تھا اللہ نے ہی وہاں لوگ اور اللہ کے رسول صاحب نے اب لاکھ علم نے ربی سے آیا لیا تھا یا وعدہ کرا لیا تھا کہ وہ زینب کو ان کے ہاں کہ وہ زینب کا راستہ خالی کر دے ان کے پاس پہنچا دے اور اللہ کے رسول صاحب نے حادثہ اور انتھے کرتا آدمی کو بھیجا تھا اور کہا تھا کہ تم دونوں یادی میں رہنا جو مکہ سے مل کے پاس پر ہے ہتار کا مرغا جکوا زینب یہاں تک کہ تمہارے پاس سے ہو کر گزرے گی زینب پتن ہوا تم لوگ اس کے ساتھ ہو جانا حتہ کا بھی گیا یہاں تک کہ اس کو میرے پاس لے آنا تو انہوں نے کیا تھا پلاؤ اصلی بل لکیری میل مال تو جن کا پور مال سے کیا کام گیا نا لمحہ باقا آلو مکہ پی ہے طرح مکہ والوں نے اپنے پیدوں کے رہائی کے سلسلے مان لے گا اور حضرت کر کے جیل بھی اپنے شوہر کی رہائی کے لیے مان لے تو اس میں کیا باقر زینب کی بدائے لائے ابھی آپ بیماری کو وہ باپس کا پی ہی نکالا کر مال بھیجا اس مال کے اندر یہ ہار ہوتا ہے تو صرف ہار ہی تو لوٹایا گیا اور باقی جو مال تھا وہ لے لیا وبه قال حدثنا احمد بن ابي مريم قال حدثنا عمي عن سعيد بن الحكم قال اخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال وذكر هو بن الزبير ان مروان بن سور بن مخرمه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وقد خرج المسلمين فسالوا ان يرد اليهم اموالهم وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معي من سرنا واعطوا الحديث الي اصدقه فقالوا اما السبيع واما المال وقالوا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاثنى على الله ثم قال اما بعد فان اخوانكم هؤلاء جاءوا طائبين واني قد رايت ان ارد اليهم سبيهم فمن احب منكم ان يطيب ذلك فليفعل ومن احب منكم ان يكون على حزه حتى نعطيه اياه من اول ما يطيب الله علينا فليفعل فقال الناس فقال الناس قد طيبنا ذلك لهم يا رسول الله فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن فرجعوا حتى يرفع إلينا ورفعكم أمركم فرجع الناس وكلمهم ورفعهم وأخبروا أنهم قد طيبوا وأذنوا کے بعد مسلمانوں کو بہت غنیمت حاصل چھ ہزار عورتیں اور بچے جو قیدی بنائیں گے چوبیس ہزار اونٹ چالیس ہزار بھیڑ بکریاں اور کافی مقدار میں چاندی یہ اموال حاصل ہے ہنر سے آتے ہوئے راستے میں ایک جگہ پڑتے ہیں جی ارانہ جی جو آرپات اور رومین کے درمیان وہاں آپ نے قیام پر لانا مقابل افران اور اموال علیمت کی تفصیل فرمائی رومین کے میں ایک مشہور قبیلہ آبادی میں خواتین کے بہت سے لوگ جس میں آٹھ دس ان کے اشراف اور سردار قسم کے لوگ تھے وہ اسلام لے آئے تھے وہ آ کر آپ سراسن سے ملے اور درخواست پیش کی کہ ہمارے جو امان لیے گئے اور جو اپرادھ طے کیے گئے خاص طور سے عورتیں ان قید کی گئی عورتوں میں سے ہمیں سے باپ کی مائیں ہیں باپ کے خالائیں ہیں باپ کی پوکھیاں ہیں وہ قریبی رشتے دار انہیں چھوڑ دیں تو آپ کا اللہ نے فرمایا کہ جی بھائی یہ دیکھ رہے ہو میرے صحابہ مال تقسیم ہو چکا وہ ان کا حق ہو چکا خلاصہ میرے خاندان کے حصے میں جو تمہارے قیدی ہیں ان کے لیے تو میں وعدہ کرتا ہوں وہ تم کو لوٹا دیں لیکن پہلی بات تو یہ ہے یہ دونوں چیزیں نہ مانگو قیدی جی اور معافی بھی دونوں میں سے ایک کو انتظار کرو اس کے لیے میں سفارش کر لوں گا کہ انہوں نے کہا ہمیں مال کی کوئی ضرورت نہیں بس یہ کہ جو ہمارے قیدی ہیں وہ لوٹا دیے جائیں قائم ہو کر کے اسلام میں داخل ہو گئے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے تحریر ان کو لوٹا لے جائیں آپ لوگوں سے سفارش کرتا ہوں تم میں سے جو کچھ دلی سے واپس کرنا چاہے دلی سے واپس کر بغیر کچھ لیے ہوئے اور اگر تم سے کوئی اہم چاہتا تو ٹھیک ہے اس کو واپس کر دیں پہلی آئندہ پہلی بھی جو بنی حاصل ہوگی اس میں سے ہم اس کو لے دیں گے سب نے رضا جدید آئی ہوں تو آپ نے کہا کیوں یوں اجتماعی طور پر جب کوئی وعدہ لیا جاتا ہے تو بات جو ہے شرما ہدو جی پتہ جیسے آپ انجمن کے جتوں وہ کہتے ہیں ہاں بھائی اگلے ہفتے کے سامنے اجلاس ہے جس کا بہت دنوں کے انتظار ہے ایک بہت ہی اہتمام تمام کے ساتھ دھام سے ایک افتتاحی اجلاس ہو جاتا ہے اور ایک افتتاحی اجلاس ہوتا ہے بیچ میں سب آیا تو بھائی جس کو جو دینا اور لکھا دے وہ زور زبردستی نہیں ہوں یہ تو کہہ رہے بات ہے زور زبردستی ہوں اور وہ جو ہار مارتے ہاں، وہ تو شرما حضوری میں نے دیکھا ایک پانچ سو بولا رہا ہے پچاس بھی لیا پہ لیکن بھی وہ بھی ہمت جٹا کر کے بول دیتا اس وجہ سے آپ نے کبھی اس طرح نہیں ہاں، تم لوگ اپنی اپنی جگہ واپس ہو اور تمہارے جو سردار ہیں وہ تمہاری طرف سے آ کر کے بیان کریں تم سے مشورہ لینے کے بعد ان کے سرداروں نے ان سے الگ الگ بات چیت کی اور پھر آ کر کے آپ کو خبر دی کہ سب لوگ جو کچھ دن سے واپس کرنے کے لیے تیار روایتوں میں آتا اللہ کلیلم نکلنا تھوڑے تھوڑے لوگ چند لوگ ہاں۔ دینے کی وہ بھی تیار لیکن اکثریت سے میلا ایور آئندہ ہمیں اس کا کوئی او بھی نہیں چاہیے لیکن چند ایسے تھے جو کے تعلق سے چلو کوئی باتیں واپس کرتے ہیں آئندہ اس کے بدلے میں ہمیں دے دیا جائے گا یہ ہے کس کابل سے آپ لوگ آن آئی آن ایڈیس سے آگے آپ ابن شہاب آپ نے ہدویا کا قصہ بیان کرتے ہوئے ہدو ہونے کا قصہ بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ زکارا عروا وقت دبئی اور ذکر کیا کہ ناوان اور ابن مکرمہ نے ان کو بتایا کہ اللہ کے رسول کا سنے اس وقت جب ان کے پاس آواز قبیل ملے آواز کا وقت مسلمان ہو کر آیا کہا اللہ کے رسول کا اس وقت جس وقت قبیل آوازن کا وقت مسلمان ہو کر آپ کے پاس آیا اور انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ ان کو ان کے اموال لوٹا دیں تو ان سے اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا مریا من کر میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جن کو تم دیکھ رہے ہو یعنی میرے صحابہ وہ کا مالک ہو چکے وہ صحیح ہو چکے کیونکہ ہمارے احمد میں ہو چکا ہے وہ آحب الحادی سے ہلیا اب سمجھے خبر گئے عید الحادی کا تھے یہ آحب سے کرتے آب دل ہادی سے ہلیا وہ اب دپو یا کبا اور مجھ کو سب سے اچھی بات وہ لگتی ہے جو سب سے زیادہ سچی اس وجہ سے میں گول مول بات نہیں کرتا صاف صاف کہتا ہوں کیا دونوں چیزیں نہ لیا و ہمت ہت یا تو اپنے قیدی لینے کو اختیار کرو یا ماں لینے کو اختیار کرو سب یوز لفظ اصیل عام طور پہ لفظ اصیل مرد قیدی کے لیے اور لفظ سبھی عورت قیدی کے لیے تو یہاں سبھی کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ اپنے عورتوں ہی کی یاد کرتے ہیں یہ آپ نے کس وجہ سے پڑھا اسے کتاب اپنے صاحب کی لے کے آنا ضروری ہے پھر اللہ کا رسول صاحب کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہم و کی لیے فرمایا اما با وَإِنَّا إِخْوَانَكُمْ هَؤُلَاءِ هَاؤُمْ تمہارے یہ بھائی تمہارے یہ بھائی آواز ابھی آواز آئے کفر یعنی سے ہو کر یعنی اسلام کو کر میں بھی لگ رہا ہے تو آسانوں کا انہیں ان کا بھی اور میری رائے یہ ہے کہ انہیں ان کے تحریر لوٹا دیں پمن آہار کا مل تم آئی کا ہی دیوا کا پلے پم تو تم جیسے جو چاہے کہ کچھ سے ایسا کرے ان کے کسی کے ان کے تحریروں کو لوٹا دیں تو ایسا ہی کرا تھا ملکوں یقین آلہ اور تمہیں سے جو یہ چاہتا ہوں کہ وہ اپنے حصے پر قائم رہے یہاں تک کہ ہم ان کو اس پہلی ندیمت میں سے دیں گے جو اللہ ہم کو عطا فرمائے گا تو ایسا ہی کر لیں اس وقت یعنی اپنا حصہ ختم نہ کریں لیکن ان قیدوں کو واپس کر دیں جو اس کو اپنے حصے میں رہے اور اس کے بدلے میں اس کا حصہ آئندہ دے دیں گے فقال فقال کا یہ اپنا لال کا لہ یا رسول اللہ لوگوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم کچھ دلی سے ان کو ان کے پہلی واپس کرتے ہیں تو ان سے اللہ کے رسول صاحب نے کروایا کتنا لال ادنی من آدمی تم میں من لو ہم نہیں جانتے کہ تم میں سے کون کو بجلی سے اجازت دے رہا اور کون کو بجلی سے اجازت نہیں دے رہا ہے اس لیے کسو سب جمع ہے اور مجمے کے اندر دفعہ ایک چیز سے آدمی راضی نہیں ہوتا لیکن شرما میں بول دیتا ہے پر تو تم لوگ اپنے اپنے مقام پر جاؤ ہتھا یا پا لینا اور آپ حکم رکھو یہاں تک کہ تمہاری بات یہاں تک کہ پہنچائیں ہمارے پاس تمہاری بات تمہارے تمہارا پر اجانا تو لوگ واپس کریں گے اور کل نماؤں اور پا

توصل بشيء من هذا الفيء فإن له به علينا ست فرائض من أول شيء يفرغه الله علينا ثم دنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم من بعير فأخذ وبرة من سنامه ثم قال يا أيها الناس إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا ورفع إصبعيه إن الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخياط والمخيط فقام رجل في يده قبة من شعر فقال أخذت هذه لأسلم بها بردة بردعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك فقال أما إذا بلغت ما أرى فلا أرى لي فيها ونبذها عن عمر بن سعيد عن أبيه عن جده في هذه القصة آپ شاید مقابلہ میں پڑھ چکے ہیں ابھی انجی کے سر پر جو سند ہوتی ہے اس میں ابھی اور ججی دونوں کی تصویریں عام طور پہ اول کی طرف لوٹتی ہیں راگی اول کی طرف لوٹتی ہیں لیکن بعض سدر اس قاعدے سے مستہ ہے انہیں جیسے یہ بھی ہے آنند یہ بھی اندر اس لیے دن کا سلسلہ نصب ہے عامر ابن شعیب ابن عبداللہ ابن عامر ابن ابن عامر ابن شعیب ابن عبداللہ ابن عامر ابن عمل اب اگر دونوں کا نر عامر کی طرف لوٹائے گئے تو تدما کرو کہ عامر ابن شعیب ہے آنا بھی روایت کرتے ہیں اپنے باپ شعیب سے اور شعیب روایت کرتے ہیں انجلدی انجلدی امر کے دادا یعنی اپنے باپ عبد اللہ امر ابن آپ امر ابن شعیب آنا بھی روایت کرتے ہیں اپنے باپ چو آئے تو اب یہ زمین کی کروڑ ہوتی ہاں ہاں امریکہ جو اب روایت کرتے ہیں کس سے اپنے باپ اپنے باپ کس کے باپ امر کے باپ سے اور وہ روایت کرتے ہیں امر کے دادا امر کے دادا کون ہاں محمد محمد عربی کی ٹویل کا ان سے سیما نہیں ہے ٹویل کا ان سے سیما نہیں ہے بلکہ ٹویل کا سیما کس سے ہے اپنے دہت سے ٹویل کا سیما اپنے دہت کا کتاب لوگ رسول وسلم کہتے ہیں فقال رسول پتو آ رہے ہی انہیں ان کی عورتیں اور ان کے بیٹے لوٹا دو پمن متا کا بھی چاہیے من حاضر پائے گی تو جس نے اس غنیمت میں سے کچھ اپنے پاس رکھ رکھا ہو تو جتنا بھی رکھ رکھا ہے کہ وہ واپس کرے گا ہی آ جائے گا سو پارا آئے تو اس کو اس کے بدلے میں ہاں اس کے واسطے اس کے بدلے میں ہمارے دن میں چھ اونٹ ہیں اس پہلی غنیمت میں سے جو اس کو اللہ تعالیٰ آئندہ آتا فرمائیں گے پھر نبی علیہ السلام ایک اونٹ کے قریب گئے آدھا و رقم جن سے اس اونٹ کے کوہان اوپر بالوں کا ایک گچھا پکڑا بالوں کا ایک گچھا پکڑا پھر کہا اے لوگوں میرا اس غنیمت میں کچھ بھی نہیں والا آزا اور نہ یہ نہ یہ بالوں کا گچھائے پکڑے ہوئے اور یہ کہہ کر آپ نے اپنی دونوں انگلیاں اٹھائی آگے کہا ایندھن پھول کا سوائے غنیمت کے بھول کے ایک وٹا پانچ وہ لوگ تو مردوں آئے گی اور وہ خون سے بھی کیا بدنامی کے لیے ہے ورنہ مردوں ہے کہ وہ خود بھی تمہیں پر خرچ کر دیا جاتا ہے وہ خود بھی تمہیں پر خرچ کر دیا جاتا ہے آپ مسلم کے ضرورت کی چیزوں کے اندر جو خیال تھا وہ تھا لانا دھاگا اور سوئی سب واپس کر دو کیا مطلب یعنی اگر کسی نے غنیمت میں سے ایک سوئی لی ہو یا دھاگا لیا ہو تو وہ بھی واپس لوٹات پکا مجھن یہ کو میں چار ایک ساتھ کھڑے ہوئے جن کے ہاتھ کے اندر بالوں کا ایک گچھا تھا پکار اور کہا اگر تو حاضر لیا یا برتاؤ میں نے یہ لیا تھا تاکہ اس کے ذریعے اپنا نمتا درست کر لوں گا اونٹ کے اوپر مطلب جو ہاتھ کے اوپر جو کجاوا ہوتا ہے لکڑی کا ہوتا ہے تو کجاو کے نیچے وہ ایک گدا نما یا چٹائی نما چیز بچھائی جاتی ہے تاکہ سجاو کی لکڑی کی اس کا پوہان زخمی نہ ہو اس کو جو ہے نمدا کہتے چٹائی ہوا جیسے ڈاک وغیرہ کی چٹائی والی ہے دروازے کے اوپر باہر ڈالنے کے لیے پیڑ وغیرہ پہنچنے کے لیے کس طرح کی چیز ہوتی ہے تو وہ اونٹ کے بالوں کا گچھا جو ہے انہوں نے اٹھا لیا تھا کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ ذرا ادھر سوکھ رہا ہے نمدا تو اسے صحیح کر لوں گا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم اچھا مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے ان کو جو ہے غنیمت کے اندر رکھ لینا چاہیے تھا لیکن مال غنیمت تو تقسیم ہو چکا اب یہ تقسیم کے بعد لے کر کے آئے آپ ان کے پاس آپ نے قبول کرنے سے انکار ان کا بھائی یہ تو تمام مجاہدین کا اس میں حصہ ہے چاہے جتنی معمولی چیز ہے لیکن حصہ تو تمام مجاہدین کا بھی لہذا اس کے اندر جتنا میرا اور میرے خاندان والوں کا ہے وہ تو میں تم کو دیتا ہوں اب باقی جو دیگر مجاہدین ہے جا کر کے ہر ایک سے تم اجازت لو اللہ کے رسول صاحب کو سنا اما ماکان علی ولی بلی عبد متلف کو دہرا بالوں کے اس گچھے میں جتنا میرا اور میرے خاندان بابو عبد المطلیف کا ہے تو اس کی کو میں اجازت دیتا ہوں باقی دیگر مجاہدین کا ہے ان سے جا کر اجازت دو فقال تو نے کہا کہ اب ماں بہت جب یہ معمولی تھی چیز اتنی اہمیت اس درجے کو پہنچ گئی جو میں سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں والے کو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں یہ کہہ کر کے وہ نمازاؤں کے پھینک کر کریں